بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی اس مختصر نشست میں جس موضوع کو پیش کرنا مقصود ہے اس کا عنوان ہے فیض احمد فیض گولڑوی کی تاجدار گولڑا کو وہابی ثابت کرنے کی ناپاک کوششوں کا پردہ فاش ہوتا دیکھیے سب لوگ جانتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی ہماری روحانی نسبت ایک واسطے سے حضور سیدنا حضرت اعلی امام المعرفت والحقیقت جامع المعقول والمنقول سیاح کلام شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا و مولانا مہر علی گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے اور بحمد اللہ تعالی ثم بحمد اللہ تعالی ہمیں اس نسبت پر فخر ہے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ عرصے سے یہ بات گھوم رہی ہے اور گھوم رہی تھی کہ تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مقامات پر فرقہ وہابیہ اور فرقہ اسماعیلیہ کی تعریفیں کی ہیں خصوصاً فتح مہریہ کا یہ حوالہ پیش کیا جاتا تھا اور پیش کیا جاتا رہا کہ کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے شکر اللہ تعالی سعیہم راقے میں سطور دونوں کو معجور و مصاب جانتا ہے یہ لفظ فتح مہریا میں موجود ہیں جن کا صاف مقصد معنی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی دونوں کی کوششوں کو قدر کی نظر سے دیکھے اور قبول فرمائے راقے میں ستور دونوں کو معجور و مصاف جانتا ہے یہ مانا واضح ہے تو لازم آتا ہے کہ ان کو وہ اہل حق سمجھتے ہیں ظاہر بات ہے تمام تر کوششوں کو قبول فرم کرنے کی دعا دینے کا اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا کہ جو کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں جب وہ حق کرتے ہیں تو اس سے جو لازم آتا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ تاجدار گورڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عقائد کے اندر ناؤز باللہ من ذالک ان کے ہم نوا ہیں ان کے ساتھ کے ہیں مدت سے یہ الزام یہ بہتان اور یہ اتحام تاجدار تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق گھوم رہا تھا میں نے لدھڑ والے موضوع کے اندر لاہور جب شاہ نے تاجدار گولڈہ رضی اللہ تعالیٰ پیش کی تھی تو اس کے اندر اس حوالے سے میں نے کلام کیا تھا بعد میں فراموش ہو گیا تو آج پھر جب مناظر اسلام مولانا محمد کاشف اقبال مدنی صاحب نے فون پہ مجھے اس طرح کے چند اور بھی اشکالات پیش کیے تو میں اس دن سے ان اشکالات کے اضالے کے لیے تامل اور تحقیق کے درپے ہو گیا اتفاق سے آج تاجدار رضی اللہ تعالی کی یہ دو کتابیں فتح مہریہ شریف اور مکتوبات طیبات یہ دو ان میں سے مکتوبات طیبات جو ہے نا اتفاق سے ان کے پڑھنے کا موقع ملا تو وہی مقام سامنے کھل گیا اس کی ساری اب حقیقت سنیں جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو فرق باطلا کے جو دلالات ہیں ان کے ساتھ گڑ مڑ کرنے کی سائے نامشکور کیسے ہوئی ہے اور آپ کے متعلقین متبصرین کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو میرے دوستو میں نے اس کا عنوان یہ رکھا اس موضوع کا فیض احمد فیض گولڑوی کی تاجدار گولڑا کو وہابی ثابت کرنے کی ناپاک کوششوں کا پردہ فاش ہوتا دیکھیے دوستو یہ اصول روایت ہے کسی کی روایت کی ایک بات جھوٹی ثابت ہو جائے ایک جھوٹ جس کا پکڑا جائے روایت میں محدثین کے ہاں اس کی تمام روایتیں جھوٹی قرار پاتی ہیں جتنی روایات میں وہ متفرد ہوگا وہ سب کی سب مردود قرار پاتی ہیں یہ اصول حدیث کا قاعدہ اور ضابطہ اور اصول ہے میں اس نشست میں فیض احمد فیض کی تاجدار گولڑا کی کتابوں میں تحریف زیادتی ظلم اس کا ایک نمونہ پیش کروں گا اس نمونے سے اس کی اس طرح کی جتنا بھی زیادتیاں ہیں اور تاجدار گولڈا کی تعلیمات کے خلاف جتنے الحاقات ہیں ان کو خود سمجھ لیجئے گا اور اس ایک ہی مثال جو آج پیش ہو رہی ہے اس پر قیاس کر لیجئے گا کہ جب یہ اتنا ظلم اور جھوٹ ثابت ہو گیا ہے تو اس کی اس طرح کی جہاں پر بھی آپ زیادتی دیکھتے ہیں تو اس کو زیادتی ہی سمجھیں اس کو الحاق سمجھیں اس کو اس کا ظلم قرار دیں اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت و جماعت پکے سنی حنفی تھے ان کا دامن نجدیت کی ہر ہوا سے پاک تھا چاند میں آپ کے ایسے حوالے پیش کرتا ہوں جن سے سامعین پر واضح ہو جائے گا کہ آپ کی ذات شریف نجد کی ہوا سے اور فتنے سے کتنا دور تھے اور کتنا اس کے مخالف تھے لہذا نجدی ہوا نجدی ہوا کے ساتھ تاجدار گولڑا کے دامن کو ملوث کرنا اور وہ بھی آستانے پر بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھوں ایمان سے بتانا یہ کتنا عجیب ہے کتنا عجیب ہے اس کو کیا کہیں بہرحال ہمارا مقصود دفاع تاجدار گولڑا ہے اور دفاع مذہب اہل سنت ہے دو چیزوں کو دفاع مقصود ہے میرے بھائیو سب سے پہلے آپ کی کتاب کلمت اللہ مطلک کلمت اللہ سے آپ کی کتاب علاؤ کلمت اللہ سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ آپ تحریک نجد کو کیا خطاب دیتے ہیں الاؤ کلمت اللہ یہ موجود ہے اسی فیض احمد کی تحقیق کے ساتھ صفحہ نمبر ایک سو انتیس ہے یہ تاریخ اشاعت لکھی ہوئی ہے انیس سو پچاسی انیس سو پچاسی مولانا فضل رسول قادری باداجونی رحمہ اللہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دعا دے کر ان کے کلبات طیبات مقولے کی شکل میں لکھتے ہیں کالا مولانا یعنی عبد القادر مولانا فضل رسول بدایونی مقولہ اول در تفسیر عزیزی در دیباچا بتمہید بتمہید تصنیف تفسیر نوشتہ بتمہید تصنیف تفسیر نوشتہ برائے ایزاح معانی سورہ فاتحت الکتاب و دو سپارہ آخرین از حضرت قرآن مجید کہ اکثر مسلمین در درسلات خمسہ و جمعہ و جماعات و محاضر ارواح مقدس مقدس امبیا و اولیا و زیارات قبور صلاحا و عرفا و تلاوت این سوبرہ تشرف میں نمایند انتہا پھر تفسیر عزیزی کی یہ کچھ عبارت مولانا فضل رسول کے حوالے سے پیش کر کے تو مولانا فضل رسول رحمہ اللہ کا جملہ آخر میں لکھتے ہیں تاجدار گولڑا اور پھر اس کو برقرار رکھتے ہیں اس جملے پہ غور کیجیے آپ فرماتے ہیں یعنی مولانا فضل رسول فرماتے ہیں لفظ محاذر انبیاء امبیا اولیاء را باید دید آ از کرنے شیتان باید پرسید از کرنے شیتان مان از کرنے شیتان بایت پور یہ کرنے شیتان علم لوگ جانتے ہیں یہ اس طرح کہاں استعمال ہوتی سب سے پہلے کہاں ہوئی حدیث میں اور پھر علماء کے نزدیک کن کے لیے استعمال ہوتی ہے کرن شیطان شیطان کی سنگت کس کو کہا گیا تاجدار گولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا فضل رسول بداع رحمہ اللہ کی عبارت نقل فرمانے کے بعد اس پر تھوڑا سا تبصرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے مولانا کی عبارت کا یعنی شاہ عبد العزیز محدث دلوی کی عبارت کا جو مطلب معنی ہے وہ کرن شیطان سے پوچھ لینا چاہیے کرن شیطان سے اور پیر صاحب تاجدار گولڑا اس ان لفظوں کو نقل فرمانے کے بعد ان کو حلف نہیں کرتے نقل فرمانے کے بعد ان کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ برقرار رکھنا تائید ہے تو ہوائے نجد رکھنے والوں کے متعلق تاجدار گولڑا کا پہلا یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں ان سے واضح ہو جائے گا اس جملے سے واضح ہو جائے گا کہ تاجدار گولڑا کون سا عقیدہ رکھتے تھے کرنے شیطان کس کو سمجھتے ہیں اور کرن رحمان کس کو سمجھتے ہیں اسی الاؤ کلمت اللہ میں صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر آپ فرماتے ہیں الحاصل ما بین اسنام و ارواح کمل فرقیست بجن و امتیازیست باہر پس آیات واردہ کی حق الاسنام را برمبیا و اولیاء صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین نمودان کما فی تقویت المان تحریف است قبیح و تخریب است شنیع فرمایا بتوں کو اور انبیاء اور اولیاء کو برابر قرار دینا یہ تقویت الایمان میں جس طرح ہوا یہ تحریف ہے یہ تقریب شنیع ہے قرآن اور اسلام کے ساتھ تقریب شنیع تحریف ہے اب بتائیے جو شخص تقویت الایمان کو تحریف اور تقریب قرار دے رہا ہے تو شکر اللہ تعالی ہم ان کے لیے کیسے بول سکتا ہے اللہ میرے بھائیوں ان دو باتوں کو ذہن نشین کریں گے تو کافی ہوگا تاجدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فرقہ مشورہ سے بیزار متنفر اور دور ہونا لیکن میرے بھائیو یہ فیض احمد فیض جو شخص ہے اس نے تاجدار گولڑا کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اگر سے آستانے کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں تعریفیں ہو چکی ہیں ان پر اعتماد نہ کیجیے گا ہم نئے انداز اور نئی تباد کے ساتھ شائع کر رہے ہیں ان کو پڑھیے گا یہ اعلان ہو چکا ہے ان کی طرف سے لیکن جو چیز جو چیز ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی اس کا حال نئی تباد سے بھی نہیں ہو سکا جی پرانی اور نئی تباد سب نے یہ بیڑا غرق کر دیا کہ شاکر اللہ تعالی یا اور آگے وہ دعا کے اردو جملے اردو جملہ وہ سب موجود ہیں دونوں طباعتوں کے اندر موجود ہیں جب دونوں کے اندر موجود ہیں تو ہماری تو پریشانی اور جتنے ہیں اہل سنت ظاہر بات ہے تاجدار گولڑا کی شخصیت جو ہے وہ تو سب کے پاس محترم ہے اور امامت کا درجہ رکھتی ہے تو امامت کا درجہ رکھتی ہے تو سب پریشان کہ یہ کیا ہے بھائی تو میرے بھائیو یہ دو طباعتیں میرے ہاتھ میں ایک فتح و یہ ہے وہ کھانا خراب نہ ہو دوسرا نسخہ کدھر گیا فتح یہ دو طباعتیں ہیں یہ پرانی ہے اور یہ نئی ہے دونوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں پہلے کے صفحہ نمبر نو پر ہے جو پرانا ہے اور نئے نسخے میں صفحہ نمبر گیارہ ہے مسئلہ نمبر چھ ہے فتح مہریہ اس کے اندر صاف لفظ موجود ہیں پھر اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے شکر اللہ تعالی سایوم سایوم اور راقے میں سطور دونوں کو معجور و مصاف جانتا ہے یہ دونوں نسخوں میں موجود ہے اب ناسیز جو حقیقت پر مطلع ہوا تو وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مکتوبات تو یہ بات ہے مکتوبات تو یہ بات ہے یہ اب یہ مکتوبات طیبات دونوں ایک پرانا چھاپا ایک نیا ہے نیا جو چھاپا ہے نا وہ بھی میرے ہاتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں اس کا سفر دو سو تیرہ اور جو پرانا ہے اس کا بھی صفحہ دو سو تیرہ ہے اس کا مطلب ہے بالکل کاپی ہے نقل ہے تو اس کے اندر مسئلہ امتناع نظیر ہے لکھا ہوا ہے مکتوب نمبر تین سو اٹسٹھ مسئلہ امتناع نظیر کے بارے میں حضور قبر عالم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان منقولہ آز روز نامہ سیاست لاہور مورخہ بائیس جولائی انیس سو چونتیس اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آپ کے ہاتھ شریف کا لکھا ہوا کوئی فتویٰ مکتوب نہیں ہے یہ ایک روزنامے سے نقل لی گئی ہے تو روز ناموں کا حال آپ جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ تو جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں نا وہ سب سنسر کرتے ہیں مرضی سے عبارت ڈال دیتے ہیں اور مرضی کاٹ دیتے ہیں وہ کوئی باعتماد چیز نہیں ہے اس کی کوئی سند نہیں اس کو سند کی حیثیت نہیں دی جا سکتی بحمد اللہ تعالی یہ میرے تاجدار گلڑا کی کرامت سمجھیے کہ اللہ پاک نے ان کی شان اور ان کی عزت کو ایسے داغ دھبوں سے محفوظ رکھنا تھا تو ہمیں حقیقت کی اطلاع دے دی اب میرے بھائیو آگے لکھتا ہے یہ حضور قبل عالم رضی اللہ تعالی اصل مدعا شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں یہ جامع لکھ رہا ہے کہ اب اگلا کلام تاجدار گرڑا کا شروع ہوتا ہے روزنامہ سیاست کے حوالے سے اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر آ نظیر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے نہ تصویب یا تغلیق کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے فعن امال نیات والے کلر اما نوا اس مکتوب شریف کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا وہی بھارت میں نے پڑھی جو ادھر فتوے میں ہے اس کے اندر شکر اللہ تعالی سایہ ہوم کے لفظ کا کوئی نام و نشان نہیں میں سطور دونوں کو معجور و مصاب جانتا ہے کوئی ایک حرف نہیں اس کا کوئی حرف نہیں دیکھ لیا نا یہ سامنے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے حوالہ بتا دیا تو اب میرے بھائیوں اندازہ لگائیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو مکتوبات ہیں ان پر کام فیض احمد فیض کا نہیں ہے اور فتح پر کام اس کا ہے اس کا نام ہے معلوم ہوا یہ زیادتی اور الحاق فیض احمد فیض کی طرف سے ہے ورنہ تاجدار گولڑا کی طرف سے مدا کے ایسے کوئی الفاظ نہیں پائے جا رہے آپ کے لفظ جو ہیں بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ تعریض ہے فَإِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلَكُلِّ مْرِمْ مَا نَوَا یہ تعریض ہے یہ تاجدار گولڑا کی طرف سے تعریض ہے کہ ہر, ہر کسی کو اپنی نیت کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معاملہ ملے گا جو بھی ہوگا تو میرے بھائیو آپ کو یہ ثابت ہو گیا کہ فیض احمد فیض نے یقیناً تاجدار گولڑا کی بعض کتابوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے مجھے فیض احمد فیض پر اس وقت شک پڑ گیا تھا جس وقت اس کی مہر منیر میں نے پڑھی جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اس نے چھیڑا دو چار سطروں میں ختم کر دیا منظر اسلام کا ذکر خیر دو چار سطروں میں ختم کر دیا اور جب آپ کے مخالفین انڈیا کے رہائشیوں کا ذکر شروع کیا تو سفید تک چلا گیا مجھے شک پڑ گیا اس کے اندر کوڑ ہے اس کے اندر بیماری ہے فی قلب ہی مارا یہ مجھے شک پڑ گیا تھا لیکن تصدیق آج ہو گئی آج تصدیق ہو گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ہمارے تاجدار گولڑا کا دشمن تھا مخالف تھا اس ظالم نے آپ کے مریدین اور اعلی سنت و جماعت کے لوگوں کا دل مجروح کیا ہے اللہ ہو بما ہوا دوستو اب اگلی بات آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں جب اتنا بڑی پریشانی دور ہو گئی اور الحمدللہ للہ تاجدار گولڑا کا دامن ہر غلازت سے صاف ثابت ہو گیا اور آپ اہل سنت کے سچے مخلص صحیح کامل امام رہبر اور پیشوا اور قائد ثابت ہو گئے جس طرح کے مشہور تھا کتابوں سے بھی اسی طرح ثابت ہو گیا تو میرے بھائی ہو مجھے تعجب ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اپنے آستانہ مہرآباد شریف لودرا شریف کے ان بچوں کے کلام سے جو وہ ہمارے متعلق کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ہم جو وہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں یعنی عمر رسیدہ جو ہیں حضرات وہ تو ایسی باتوں میں اور ایسے جھوٹے الزامات اور فضولیات اور حسد تعصب ان باتوں میں وہ مبتلا نہیں ہیں الحمد ان کے اندر اپنے جو ہے نا بزرگوں کی جھلک نظر آتی ہے لیکن یہ جو نئی پود ہے نا آگے انہوں نے عجیب ہی پریشانی اور طوفان کیا کہیں طوفان کھڑا کر کھڑا کیا ہوا ہے کبھی ہم پر یزیدی ہونے کے الزام ہے کبھی آستانہ گولرڈا شریف کے دشمن اور مخالف ہونے کا الزام ہے کبھی کچھ کبھی کچھ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میں نے الحمد یہ کام کیا ہے تاج دار کے دامن کو صاف کر دکھایا ہے اگر تمہارے اندر ضرورت ہے تو تم کر دکھاؤ تم دوست ہو نا تم دوست ہو تم آستانے کو صاف کر کے دکھاؤ میں نے تو صاف کر دیا اگر میں دشمن ہوتا تو اس بات کو چھپا کر میں اس بات کو چھپا کر جو جو فیض احمد فیض نے کیا انہی باتوں کو میں اچھالتا وہ تمہارے پاس سوائے اپنے مریدین کے ستانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے ہمارے جزیدی ہونے کی کس وجہ سے جزیدی کہہ دیا کیا میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ میرا اپنا ہے بڑے بڑے اماموں کے حوالے کا دیے ہیں کیا ان کو جزیدی کہو گے پھر میں نے پورا موضوع لگایا کیا یہ سب جزیدی ہیں تم لوگوں کو کیا بولتے ہوئے کوئی تمیز نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں تم نے پیش نہیں ہونا تمہارا اگر حق ہے ہم تمہاری عزت کرتے ہیں دو نسبتوں سے سادات کے حوالے سے اور پھر مرشد کے آستانے کی نسبت سے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم ہماری عزت کو ہر چیز کو اچھالتے رہو اور کچھ خیال بھی نہ کرو کہ منہ سے کیا کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کہاں کا تک بنتا ہے باقی یہ کہنا کہ مریدو مریدو یہ کوئی ہمارے آستانے کے مرید نہیں ہے کوئی فلان نہیں ہے نہ ہمارے دادے کے خلیفہ ہیں فلان ہے ان سے تعلق توڑ دینا ہم کہتے ہیں کہ حضرت یہ میں اس سید قاسم شاہ صاحب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو بھی شوق چڑھا ہوا ہے یہ موبائل پہ آنے کا تو وہ میں کہتا ہوں کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کے مرید اور میرے فلان مرید ادھر ادھر ہو جائیں پہلے ہم آپ کے مریدین کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مریدین ہمیں چلاتے ہیں ہمارے پاس آپ کے دادا جان کا فیض ہے ہم نے تمہارا فیض نہیں لیا تم خود ان کے دربار کے محتاج ہو اور ہم بھی انہی کے دربار کے محتاج ہیں ہم تم سے کوئی تعریفیں نہیں لینا چاہتے تم سے کوئی مفادات کی امید نہیں رکھتے ہم اپنے جو ہمارے دین ہماری نسبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ قربانیاں دیتے ہیں تو اگر آپ ہمارے خلاف کوئی تاریخ چلائیں گے اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا تمہارا ہوگا کیوں تمہارے پاس علم نہیں ہے اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے پاس علم ہے اب میں نے علم کے ساتھ تاجدار گولڈا کا دفاع کیا ہے علم کے ساتھ میں نے آستان عالیہ گولڈا شریف کا دفاع کیا ہے اس ذات کو ہر طرح کی تلویز سے محفوظ اور صاف دکھایا ہے اس کی ضرورت اس کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس صرف مریدوں کو گالیاں نکالنا ہے کچھ خدا کا خوف کرو مریدین کے مقابلے میں آنا یہ پیروں کا کام نہیں ہے اگر میں آپ کا علمی تعاقب کروں گا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے آپ کو پتا ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص شان ہے مخصوص مقام ہے علمی حلقے کے اندر علمی حوالے سے ہماری ایک دھاک ہے آپ علمی حوالے سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان درد بھرے لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور یہ ہمیں شکوا ان سے خالی یہ اس وقت اب اب نہیں ہو رہا یہ شروع سے ایسے ستاتے ہیں یہ لڑکے ہمیں آستانے کے یہ لولو شروع سے ہمیں ستاتے ہیں جی ہم ایمان سے کہتا ہوں کہ میں سب کا بھی شکوا نہیں کرنا چاہتا کچھ بچے اچھے بھی ہیں ان میں لیکن یہ حضرات کیا کیا کرتے ہیں مریدوں کے ساتھ سوچ نہیں سکتے تو میں عرض کروں گا بڑوں بڑوں سے بڑوں سے عرض کروں گا کہ ان چھوٹوں پر ذرا قبضہ کیجیے مہربانی فرمائیے تاکہ ماحول خراب نہ ہو آستانے کا ماحول خراب نہ ہو آخر دعوان الحمد للہ تکبیر نار رسالت نار تحقیق نار غوثیہ آستانہ علیہ گولڈا شریف علیہ مہر آباد شریف آستانہ علیہ امام آباد شریف